جگایا جاتا ہے صبح شام ایک ہے جنت تو وہ کیا کہتا ہے رد آئی شاہ اللہ تو قیامت کو قائم کر دے وہ جس کی پٹائی ہو رہی نا وہ تو کہہ رہا میرے کو کا اور جس کا نعمتیں مل رہی جنت کے خبر کے اندر تو وہ کہتا قیامت کو قائم کر تاکہ میں اس جنت کے اندر جا سکوں میرے محترم دوستوں دونوں کے الگ الگ منظر ہے دونوں کے الگ الگ منظر ہیں اس نافرمان کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جس دن تیرے کو اٹھایا جائے گا اس دن تک تو اس حوالات پہ بلب برائے ہم برزخوں کے داریوں میں بسوں خوب اچھی طرح سے سمجھ لو دنیا کی تکلیفیں تھوڑی تھوڑے وقت کے لیے اور ہلکے قسم کی اور آخرت کی تکلیفیں زیادہ اور ہمیشہ کے لیے اگر بغیر ایمان کے مرا ہے تو ہمیشہ کے لیے اور آخر کی تکلیفیں جو ہے یہ بڑی بھاری ہوں گی اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے جہنم کے اندر جہنمی کا بدن بہت بڑا بنا کر اور پھر اسے سزا دی جائے گی اتنا بڑا بدن بنے گا جہنمی کا کہ اس کی دار ہو کے پہاڑ کے برابر ہوگی اور کان سے کندھے تک کا فاصلہ سینکڑوں برس کا ہوگا بڑا بدن بنا کر اسے سزا دی جائے گی انیس قسم کی سزا ہوگی یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں یہ معمولی باتیں نہیں آج مان لے ورنہ کل مانے گا تو تیرا ماننا کل کو کام نہیں آئے گا انیس قسم کے آزاد ہوں گے اور ہر آزاد کے دینے والے فرشتے بے شمار ہوں گے بیمار آلو اور جنوب عدد کا اللہ ہوں اور ہر ادا دینے والا فرشتہ ایک سردار بھی ہوگا ایسے انیس سردار ہوں گے کی سوتا اثر بھوک پیاس سانپوں کا کاٹنا بچھوؤں کا کاٹنا بڑے بڑے ہتھیاروں سے پٹائی پھر رونے گا آنسو کی تو نہریں چلیں گی آنسو ختم ہو جائیں گے خون کی نہریں چلے گی زبان کئی دن لمبی ہو جائے گی اس کے اوپر اونٹ کے برابر سانپ چل کے کاٹ رہے ہوں گے اور بچھو بھی کاٹ رہے ہوں گے گدیر خچر کے برابر اور یہ رہے مارنا ہوگا جہنم کے اندر ہو ہونا سی ہاں چوہے مار رہا ہوگا اور ایمان نہیں ہے تو سزا اس کی بھرتی چلی جائے گی جن نہ ہوں ہزاروں نہیں بیان کرتا اس کو منظر کھیل دیا میں نے مرنے کے بعد بنا ارے جہنم کا منظر کھیل دیا اب تو مجھے یہ بات کہنے کا موقع دو تم لوگ کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے ارے سارا بہت جہنم سے ڈرانے میں تم نے لگوا دیا اتنی توجہ ڈال رہا ہے یہ مجمع میرے اوپر کہ جیسے بکری کا بچہ بکری کے تھنوں کو منہ میں دیکھے یوں منہ مارتا ہے تو دودھ اترتا ہے چاہے کتنا بکری کے تھرو کو تم دودھ صاف کر لو تیز بھی منہ مارتا ہے تو دودھ اترتا ہے تو یہ سارا مجمع جو ہے میرے پر منہ مار رہا ہے اور اتنی طلب کے ساتھ سن رہا اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت بربت کرتا ہے تم لوگوں کو کتنا دین کا شوق ہے جبھی میں جماؤں گی اس سردی کے اندر تمہاری تمہاری راتیں کیسی گزری اس سردی دن کے اندر گرمی تمہارے دن کیسے گزرے نہ معلوم کتنے ایش آرام کے ساتھ اپنے گھروں پر رہنے والے لیکن یہاں پر کن کن تکلیفوں کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ان تکلیفوں کا بدلہ محنت فرمائے یہ تکلیفیں بیکار نہیں جائیں گی اللہ پاک اس کا بدلا تمہیں دے گا اور اس سے زیادہ دین کے لیے مشقتوں نے اٹھانے کی عادت ڈالنے کی تمہیں حضرت کوششیں کرنی ہے اللہ کے راستے میں جا جا کر واقعی قدر ہوتی ہے آپ حضرات کی میں تو کہتا تین دن کے لیے بھی اگر آئے تو تین دن کے لیے آنے کی بھی ہمارے ہاں قدر ہے جتنا آدمی کرے اس کی تو قدر کرنی چاہیے اور جتنا کرانا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے کرانا کتنا ہے پوری زندگی دعوت کے کام کو پوری زندگی کرنا ہے اور ہر امتی کو کرنا ہے اور صدیوں تک کے لیے کرنا ہے کرانا تو اتنا ہے جو کتابوں کے اندر قرآن حدیث کے اندر موجود ہے لیکن جتنا کر رہا ہے اس کی قدر بھی کرنی ہے جتنا مجمع کام کر رہا ہے اس کی قدر سال دینے والوں کی قدر چار مہینہ دینے والوں کی قدر چلا دینے والوں کی قدر تین دن دینے والوں کی قدر ارے ایک گھنٹہ دینے والے کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے نہ معلوم یہ گھنٹہ اسے کہاں تک پہنچا دی تو اللہ تم حضرات کی قدر تعلی ہمیں نصیب فرما جہنم میں نے خوب کھولی اور جنت کو بھی زیادہ کھولنے کا موقع ملا نہیں لیکن تھوڑا سا تو کھول دوں تھوڑا سا تو کھول دوں جنت کے اندر اللہ پاک کیا دیں گے کل الا المقربون آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والے اور کا کیا مطلب چلے کا تین چلہ تین چلے کے سال سال کے تین سال تین سال کے بعد پوری عمر پھر اس کے بعد کاروبار اور گھر اس کا اپنا انتظام کیا اور پھر اللہ کے راستے میں نکل گیا اس طریقے سے چلنے والی آگے بڑھنے والی آگے بڑھنے کی کوئی حد نہیں جو آدمی جتنا کر رہا ہے اس سے آگے بڑھنا چاہیے رولنگ نہیں بنانی ہمیں قربانی کے اندر آگے بڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ جو قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اگلی قربانی دے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی قربانی کے آخری حد تک پہنچ گیا دینی معاملے کے اندر تو جو اپنے سے زیادہ کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے اور دنیاوی معاملے کے اندر جو اپنے سے کم درجے کا ہے اسے دیکھا جائے کم درجے والے آدمی کو دیکھو گے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور دینی لائن کے اندر اپنے سے زیادہ کام کرنے والے کو دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا تو ایک طرف شکر بھی پیدا کرنا ہے ایک طرف شکر بھی کرنا ہے یہی اس کا طریقہ ہے میرے محترم دوستوں جنت کے بارے میں فرمایا بس آگے پول سا کے آگے بڑھنے والے یہ اللہ کے مقرب ہوں گے فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات پہ ہوں گے سنت من الاولین و من الاخرین پہلے زمانے میں آگے بڑھنے والے بہت ہوتے تھے اور بعد والے زمانے میں آگے بڑھنے والے کم ہوں گے اماسو مودون کی متقین علیہ متقین سونے کے تاروں میں جڑے ہوئے تختوں پر لگائے ہوئے یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر علیہم بلدان محلد چکر کاٹ رہے ہوں گے چھوٹی عمر کے خدمت گزار جو ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے کروڑ ہر کروڑ سال کے بعد بھی وہ چھوٹی عمر کے ہی رہیں گے چکر کاٹ رہے ہوں گے کھانے اور پانی کی چیزیں دے کر یا عليهم بلدان ہی بندالم محلہ وكاس من مين کپ لے کر کی جمع کوپ کی جمع کپ لیں گے پیالے لیں گے گلاسے لیں گے اور اس کے اندر شراب ہوگی لیکن وہ شراب پاک ہوگی گندی نہیں ہوگی وہ شراب پاک ہوگی سکا ہوں شرابن پہورا وہ شراب بالکل پاک ہوگی اور گلاسوں کے اندر چھلک بھی رہی ہوگی اور چھلک بھی رہی ہوگی جس کے دیکھنے کا بڑا مزہ ہوئے گا اس کا چھلکنا جب دیکھے گا اور اس کا چھلکنا جب دیکھے گا بڑا مزہ آئے گا خالی دیکھنے میں اس کے بعد یا علیہم بلدان ہی محلہ دھول بأكواب من لا باریکل کو شراب کے پینے کے بعد سر کے اندر چکر اور درد نہیں آگے گا اور آدمی بدماس نہیں کرے گا دنیا میں تو بدماس کرتا ہے برابر بدماس نہیں کرے گا اور کھانے کو کیا ملے گا اس کو وفا کے عدیم مما یت ہے ضرور بل میں تیر مما یست جون سے میگے کو چاہے پسند کر لے اور جون سے پرندے کے گوشت چاہے کھا دے وٹامن ہی وٹامن کھانے کی بھی تذکرہ کر دیا پینے کا بھی تذکرہ کر دیا دوسری عورتوں میں ایک تذکرہ ہے اگر وہ آئی میں پڑھنے لگوں نا اور بیان کرنے لگوں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ساری بات اگر بیان کروں گا تو نہ تو میں تھکوں گا نہ تم تھکو گی جب جنت کی باتوں میں سننے میں اتنا مزہ ہے تو جب جنت میں چلے جائیں گے تو کتنا مزہ آ گا اور وہاں سے نکل گئی کروڑ ہر کروڑ سال کے بعد نکل لو لے جہنم تو میں نے کھولی تو تھوڑی ہی میں نے کہا جنت بھی کھول دوں بفا مما حتیم بمبا یت ہے ضرور بنا ہمیں پہری بمبا یشن بہ رول کا انسا ریلو خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی اللہ پاک احمد ہو رہی ہے مدور یہ سارا بدلہ ہوگا انسان کے عمل کا انسان جو عمل کرتا ہے بھلا وہ جنت کی نعمتیں بنتے ہیں اور انسان جو عمل کرتا ہے برا وہ جہنم کی سزا بنتی ہے یہ سوا پانچ ہٹ کا انسان اس کے صحیح عمل دنیا کے اندر بھی اچھے حالات لاتے ہیں اور اس کے غلط عمل دنیا کے اندر بھی برے حالات لاتے ہیں اور صحیح عمل کرے گا تو جنت کی نعمتیں بنیں گی جس طریقے سے دیا سلائی دیا سلائی کی ایک کاڈی ماچس کی ایک تلی ایک آدمی نے جلائی اور لکڑی پر لگائی اور بریانی کی بیگ بنائی پھر لکڑی سے لکڑی جلائی پانچ ہزار دے کے بریانی قورمہ پلاؤ کی بن گئی پانچ ہزار دے کے ایک دیا سلائی سے لیکن وہی دیا سلائی دوسرے آدمی نے رگڑی اور پیٹرول کی ٹنکی میں ڈال دی تو آپ کے شولے پھر ایک لکڑی لگا کر بیس ہزار دکانیں پلاسٹک کی تھیں اس کے اندر ڈال دی تو بیس ہزار دکانیں ایک دم جل رہی ہے بھڑک رہی ہیں پھر ایک لکڑی لگا کر روئی کے بچڑوں میں ڈال دی تو روئی کے گودام میں آگ لگ گئی ایک دیا سلائی سے آگ کے سونے بھی ہیں اور ایک دیا سلائی کے اندر بریانی کے دیگے بھی ہیں استعمال کرنے والے کا استعمال صحیح یا غلط ہو اسی طرح انسان کا سوا پانچ فٹ کا بدن اس کے اندر آنکھوں کا دیکھنا کان کا سننا زبان کا بولنا ہاتھوں کا پکڑنا پیروں کا چلنا یہ سارا اگر اللہ رسول کے کہنے کے مطابق اچھا عمل بنا تو یہ جنت کی نعمتیں بنے گی یہاں پر آپ کا ہونے سبحان اللہ ایک درخت جنت میں تیار ہو گیا اصول لائدہ الا اللہ اللہ ہو چار برف جنت میں تیار ہو گئے کتنا آسان ہے ایک جاپانی بیٹھا تھا ہماری مسجد میں ذکر کر رہا تھا اس کو کہا بھی چلو کھانے کو کیا کر رہے ہو تم ان کا میں جنت کے اندر باہر رہا ہوں میں جنت کے اندر درخت لگا ہوں یہاں کا کیسے یقین ہے اس میں اور وہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے اتنا بڑا جنت کا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا اگر سو سال تک چلے تب جا کے اسے ساتھ پورا ہوگا ایسا درخت ہوگا جنت کا ایک بار نے پر کہنے پر جنت کا درخت بن گیا یہ میں نے مثال دی اسی طرح برا عمل کرے گا تو جہنم کا عذاب بنے گا اگر سطح آدمی نا دانے کی تو گرم گرم سونے چاندی کے پکڑے بنا کر اسے ڈالا جائے گا زکات اگر ادا نہ کی تو وہ جہنم کا سانپ بنے گا بکول اما بخیر بھی امن قیام ان کے اوپر سانپ بنا کے ٹاپ بنا کے لگا دیا جائے گا جو ڈسے گا تو جتنی جہنم کی تکلیفیں میں بتا رہا ہوں یہ سارے انسان کی بتاواری اوپر ہے اور جتنی جنت کی نعمتیں میں بتا رہا ہوں جزا نما ہندی کانو یا ملون لا يسمعون فيها سی ولا لکھنا کا قيلا سلام سلاما کوئی بےحدا بات جنت جنت کے اندر سنی نہیں جائے سلام سلام جنت کی آپس میں بھی سلام کہیں گے فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے اور بتا دوں ارے بتا دوں بتا دوں ارے ہفتے میں ایک پر سب جنتوں کی ملاقات اللہ کریں گے تو وہ بھی کہیں گے السلام علیکم یا کی جنت وہ جنت کہہ سلام السلام علیکم اللہ کہیں گے ہفتے میں ایک ملاقات ہوگی عام جنتوں سے جمعے کے دن ہوگی آج کا بھی جمعے دن گزرا نا ہاں جمعے کے دن ملاقات ہوگی اللہ سے اور اللہ سلام کہیں گے اور اللہ پرانے پاک پڑھ کے سنا دیں گے ان جنتیوں کو لیکن جو جنتی آگے بڑھتے ہیں دین کے کام کرنے میں جڑوں کے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی ملاقات اللہ پاک جنت میں دن میں دو مرتبہ کریں گے صبح اور شام اور دونوں مرتبہ سلام کریں گے اور قرآن پاک پڑھ کے سنا دیں گے بڑا مزہ آئے گا وہ پھر میں جنت میں گھس گیا کبھی جہنم کبھی جنت کبھی جہنم اب میرے کو اتنا موقع دو تیاری کیسے کریں اس دنیا کے اندر تیاری کیسے کریں تیاری کرنے کے لیے کہ پورا دین زندگی میں آ جائے پورا دین زندگی میں لانے کے لیے چھ نمبروں کے مشق ہو تو پورا دن آسان ہوگا جماعتوں کے اندر باہر پھرنا اور مقام پر رہ کر مکانی کام کرنا یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں کاروبار اور گھر اس کو نبی طریقے پر لا گے تو انشاءاللہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور گھر بھی دعوت ملے گا اور بھائی دیکھو ہمیں کام جو کرنا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر لیکن ان کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی اگر ایمانیات عبادات معاشرت معاملات اخلاقیات میں بڑھیا بن گئی تو جتنے بغیر ایمان والے ہیں جب وہ اس طرح زندگی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ لوگ بھی ایمان پر رہیں گے کیونکہ بغیر ایمان والا جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پیچھے جا کر اسے دعوت دیتے تھے صبح سے دوپہر تک دعوت دیتے تھے ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے لیکن جن کو دعوت دیتے تھے وہ ایسے بے ایمان بے شرم تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تھوٹ دیا کرتے تھے آپ کے اوپر مٹی ڈال دیا کرتے تھے آپ سردے میں ہوتے تھے تو اونٹ کے اوجڑی ڈال کر آپ کے سر پہ ڈال دیا کرتے تھے آپ مکان ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ کے گلے میں ٹھنڈا ڈال کر کھینچتے تھے یہاں تک کیا آتا تھا گھٹنے لگتا تھا آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ کی دو دو بیٹیوں کو کلام دیتے تھے اس میں کریم سداسد یہ ساری تکلیفیں اٹھاتے تھے اونٹنی کے اوپر کھڑے ہوئے دامن دے رہے صلی اللہ پاس وسلم مینا کے اندر ایک ظالم آیا اور اس نے کوچا مارا اونٹنی کے اوپر وہ اونٹنی بدک گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ سے سب پر گر پڑے پھر آپ نے کپڑے جھاڑے اس وقت ان دونوں کو کچھ نہیں کہا اس طرح جب آپ کے غصے میں ہو تو اس وقت میں زیادہ چھیڑ خانی اس کی نہیں کرنی تھوڑا غصہ اتر جائے تو پھر وہ بات کو سنے گا دھکا مارنے والوں کے پاس نبی صلی پانچ علیہ سرم بار بار جاتی تھی اور ان کو کلوے کی دین کی اور صحیح طریقے کی دعوت دیتے تھے اور بزبان حال یہ فرماتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا اس کے باوجود میں تمہارے پاس بار بار آ رہا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں اور مرنے کے بعد قدر کی جو بات میں بتاتا ہوں اور قیامت کی جو بات بتاتا ہوں وہ ہو کر رہے گی بار بار تمہارے پاس تمہارا دھکا کھا کر اس لیے آتا ہوں تاکہ تم میرا کلمہ میرا طریقہ اور میرا دین لے لو تاکہ قدر میں اور قیامت میں تم فرشتوں میں دھکوں سے بچو تمہارے دھکے کھا رہا ہوں تم کو فرشتوں میں دھکوں سے بچانے کے لیے تاکہ تم میرا طریقہ اور میرا دین لے لو کے وقت میں روز رو کر دعائیں مانگتے تھے ہچکیاں مار مار کے رات کر روتے تھے آپ کے پیروں پر گرم آ جاتا تھا اور آپ بھی چیری ہوتی تھی اللہ اگر ان لوگوں نے دین نہ لیا اور اگر یہ لوگ کرنے والے نہ بنے اور یہ لوگ جنگ میں جائیں گے تو کروڑوں کروڑ سال تک جنگ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنگ میں رہیں گے جیسے کسی جگہ پر آگ لگ جائے لوگ جل رہے ہوں اور کتنی بے چینی ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام سدر کو بے چینی ہوتی تھی جب اللہ کے دین اتنا وہ دیکھتے تھے تو راتوں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ اللہ میں کیا کروں یہ جہنم کی طرف جا رہے تو اللہ پاک شرماتے تھے نہ اللہ یہ دین ایمان کا گرا کرا نہیں ہے جمع نہ قدروں کو دے دوں ارے میں تو قدر دانوں کو دیتا ہوں یہ یہ متوجہ نہیں ہو رہے تو جا چلے جائیں جہنم کے اندر آپ اتنے روکے کیوں ہیں کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اتنے رو رو کر ایمان کا دینا اور ہدایت کا دینا اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے اور سکتے کہ آپ ہی متوجہ ہو اور آپ ہی تھوڑے ہاتھ پیر بڑھے تو پھر اللہ ایمان اور ہدایت دے دیا کر کے لیکن اگر آپ بھی منہ موڑے اور آپ بھی متوجہ نہ ہو اور گرمی پر آئے تو پھر اللہ بتاتے ہیں کہ ایمان اور دین اتنا ایسا نہیں ہے جو ایسے ناظروں کو میں دے دوں پھر اللہ اسے دین ایمان نہیں دیتے اور وہ آزاد کی ہریش میں چلا جاتا ہے لیکن زیادہ ہونے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس بات طریقے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے دھکے کھائے اب وہ پاک طریقہ اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کے کپڑوں میں سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کے چہرے میں سے دھکے کھا رہا ہے جس پاک طریقے اور پاک دین کے لیے آپ نے کافروں کے دھکے کھائے آپ وہ طریقہ اور پاک دین مسلمان دھکے مار رہا ہے اپنے اپنے گھروں سے جس دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی اور اتنی کوششیں کی یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے اور یتیمی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی اور بے کسی بے بسی کے اندر چالیس سال گزارے اور جب یہ وہی آسمان کی اتری آپ چاروں طرف تکلیفیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کے دھکے کھاتے تھے آج پوری دنیا میں مصیبت اسی لیے ہے کہ یہ مسلمان یہ مسلمان جو چوراہے کا سپاہی تھا اور ٹریفک کو روکتا تھا اگر کوئی خراب کام کرے تو اسے روکنے والا تھا اور کوئی بھلا کام کرے تو اس کو لائن دیتا تھا یہ چوراہے کا سپاہی لیکن چوراہے کا سپاہی جب اپنی ڈیوٹی سے الگ ہو جائے تو پھر موٹروں سے موٹریں ٹکراتی ہیں اور ریلوں سے ریلیں ٹکراتی ہیں موٹروں سے موٹریں سائیکلوں سے سائیکلیں ٹکراتی ہیں اس نے چوراہے کے سپاہی نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی یہ چوراہے کا سپاہی جب ڈیوٹی پر جاتے دعوت کی تو کے کمرے ملک ملک ایمان کی طرف آ رہے لیکن جب اس نے دعوت کی ڈیوٹی چھوڑ دی دعوت جب چل رہی تھی تو اس کے تین بڑے بڑے فائدے تھے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی تین ایمان میں آتے تھے اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے پورے دین پر چلتے تھے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ تھا کہ ان کے دین کے اندر طاقت تھی تو ان کے مسئلے حل ہوتے تھے دعاؤں کے ذریعے ان کے مسئلے حل ہوتے تھے اعمال کے ذریعے چیزوں کی طرف انہیں متوجہ نہیں ہونا پڑتا تھا لیکن جب اس دعوت کے کام پہ نے چھوڑ دیا تو اس کے تین بڑے بڑے نقصان ہوئے ایک نقصان تو یہ ہوا دعوت کے کام کے چھوڑنے سے کہ دوسروں کا آنا بند ہو گیا دین کے اندر ایمان کے اندر اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جتنے ایمان میں تھے چلنے والے ان کے اندر سے دین پورا نکل چکا دین نکل چکا دین کیا ہے نماز جو ہے وہ بھی دس فیصد نبے فیصد مسلمان اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے اتنا جب نماز نہیں ہے تب دین کے دوسرے حصے کہاں سے ہوں گے دوسرا نقصان یہ دین نکل چکا ہے ان کے اندر سے اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ جتنا دین باقی ہے وہ باقی ماندہ دین بے طاقت دین ہے اس کے اندر روحانی طاقت میں جب اس کے اندر وہ ایمان و اخلاص والی طاقت تھی تو امان سے جو مسئلے حل ہوتے تھے وہ مسئلے اب احمد سے حل ہونے بند ہو گئے جب وہ امان طاقت والے تھے تو اللہ کی کوئی میں مدد ہر زمانے میں آئی باوجود موجود ہے کہ ندیوں کی بات کے ماننے والے آدمی کمزور تھے غریب تھے تعداد تھے لیکن آسمانی مدد ان کے ساتھ اتری پھر صحابہ کرام اجمان اللہ مین بھی زیادہ تر غریب تھے کمزور تھے تعداد کم تھی لیکن اللہ کی آسمانی مدد ان کے ساتھ اتری اس کے بعد تعمیر کا دور آیا اور صلاح الدین ایوب کی بھی میں نے سنائی اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن کا کپڑا ان کے پاس نہیں تھا ڈھائی روپے کے کفن کا کپڑا لے کر دوسرے نے دیا اتنی غریبی کی حالت تھی لیکن روحانی طاقت اور آسمانی مدد ایسی تھی کہ چودہ حکومتیں مقابلہ نہیں کر سکی دنیا کے اندر ہے نہ معلوم یہ سونے کے بسکٹ کے بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تب سونے کے بسکٹ بنتے اسے کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ دجال جو ہوگا خدائی کا دعویٰ کرے گا مردوں کو زندہ کرے گا زمین کے اندر سے سونا نکالے گا یا ہر تفریحی گرو سکے وہ زمین اپنے خزانے اگل دے صرف اتنی بات کہے گا اور زمین پھٹے گی اور خطا نہیں نکل آئیں گے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا مردوں کو زندہ کرے گا ارے کرنے والے تو اللہ ہی ہوں گے لیکن دجال سے کرائیں گے دجال کے کہنے کے بعد زندہ کریں گے امتحان کے طور پر کرتے تو اللہ ہے لیکن امتحان کے طور پر اللہ اور وہ ڈال دیتے یہ جو بدھوں کے پجاری ہیں مانگتے ہیں بتوں سے انہیں ملتا ہے دیتے اندر ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں ہم کو دیوتا دے رہا ہے اسی طرح کاروبار کے اندر پرورش کرتے اندر ہے لیکن ہم یہ سمجھتا کہ کاروبار سے میری پرورش ہو رہی ہے کاروبار سے تیری پرورش میری پرورش کرنے والے اندر ہے کروڑ کے اندر ان کو کاروبار کے بغیر پڑ رہا تیسرا امتحان سائنسی ترقیات جتنی سائنسی ترقیات ہیں ان ترقیات کا دینے والا اللہ ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے سائنس والے دکھائی دیتے ہیں تو ساری دنیا کے انسان سائنس والوں کی طرح متوجہ ہیں اور یہ کہتے ہیں سائنس والے یوں کر رہے یوں کر رہے ارے ان سائنس والوں کو بنایا کس نے اللہ نے ان کے دماغ کے اندر عقل کس نے دی ان کے بردن میں روح کس نے ڈالی جس مادے پر وہ محنت کرتے وہ مادہ کس نے بنایا اور کرنے والا اللہ ہے کہیں سے کچھ نہیں ہوتا اسی بنا میں اللہ تعالیٰ ان سائنس والوں کے بنے بنائے پلان کو اللہ فیل کر دیتے گورے چودھری کے ساتھ پلان فیل ہوئے گورے چودھری کے لال چودھری کے پلان بھی فیل ہوئے گورے چودھری کا آخری پلان جو فیل ہوا اس کے اندر ایک مسلمات بھی تھی اور اوپر کی طرف جا رہے تھے اب وہ الگ رہ کر کیا کہنا مجھے نام اور کچھ نہیں معلوم میں جانتا ہی کیا ہوتا ہے مجھے واقعی نام بھی نہیں معلوم امریکہ کا صدر کون ہے روس کا صدر تو مجھے کسی کا نام نہیں معلوم ہمیں اپنے ملک کے صدر کا نام ابھی تک مجھے یاد نہیں جانتا ہی نہیں کیا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہمیں تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرنی ہے زمین کے نیچے کی باتیں کرنی ہے ہزاروں سال پہلے کی باتیں کرنی ہے ہزاروں سال بہت بڑی باتیں کر کے موجودہ زمانے میں انسان کو کیا کرتا ہے اس سے ہمیں فرصت نہیں اور اللہ ہمیں اس سے فرصت بھی نہ دے اگر یہ ایمان آمار والی دین والی لائن کا ٹھیک ہو گئی تو اللہ پاک بھی طریقے میں مدد فرمائیں گے میرے محترم دوستوں تقریر کی اس مسلمان نے کہ دوسرے جتنے بھی پلان بنتے ہیں بازے تو ففٹی پرسینٹ بازے سکسٹی پرسینٹ بازے ستر فیصد کامیاب ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارا پلان ہے یہ سینٹ پرسینٹ کامیاب سو فیصد کامیاب بڑی بدت اس نے تقریر کی اور اس کے بعد اس مشین کو لے کر وہ اڑے اور اڑنے کے بعد دلال سے سمندر میں گرے ان کی ہڈیاں پسلیاں بھی نہیں ملی اور گورے چودھری کو بیچارے کو سات دن تک شوق بنانا پڑا سات دن تک اس نے شوق بنایا اسی طرح لال چوبری خوب اپنی بات کے چھپانے میں ماہر لیکن اللہ پاک نے اس کی بھی باتوں کا اثر ظاہر کر دیا اور اس کی اسے ایٹمی طاقت کے اندر سے معلوم کیا بلا نکلی کینسر کی بیماری ہوئی لوگ مرنے لگے وہاں خبر نہیں دیتا تھا لیکن وہ مصیبت یورپ کے اندر پہنچ گئی تو پانچ سو سائنس والے وہاں پر جمع ہو گئے اور اس میں اتار کر کیا کہ کیا کر رہا ہے تو دیکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں تو وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا ایٹمی طاقت کے بارے میں اس زمانے سے زیادہ ڈھیلا پڑ گیا ادھر ادھر یہ بہانے بازیاں بہت کرنے لگا لیکن ایک طرف جو اللہ کے دین کے دعوت کا کام چلا تو دعوت کے کام چلنے کے بعد پھر اللہ پاک نے لوگوں کا ذہن جو سائنس کی طرف جاتا تھا تو اللہ کے فتح کرم سے لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف جانے لگا کتوں کے زمانے میں نبیوں نے کام کیا تو لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف گیا یہ کاروبار کے زمانے میں اہل دعوت کا کام چلا ان کاروباریوں کا ذہن بھی اللہ کی طرف چلا اور سائنس کے زمانے میں دعوت کا کام اگر اور زیادہ کیا جائے تو لوگوں کا ذہن سائنس والوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جائے گا ہم سائنس کو منع نہیں کرتے ہم کی ترقی سے ناراض نہیں ہیں بلکہ ہم تو تم سے شکایت کرتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے والا تم کیوں نہیں بنے وہ کیوں بنا تاکہ تمہارا چاند پر پہنچنے کے بعد تم ساری دنیا کو کہتے ہیں دیکھو ہم چاند پر پہنچے میرا محترم دوستوں سارے کرام رام اللہ ہے مجمعین ہے اس انداز کے کارنامے کر کے متاثر کرتے تھے اور انہیں متوجہ کرتے تھے میں مصر فتح ہوا تو دعوت کی حضرت ہم نے رضی اللہ ہے نے کھانے کی دی تم بڑے بڑے اونٹ لا کر سامنے رکھتے جیسے گاؤں کے لوگ کھایا کرتے اس طریقے سے دعوت کی اب مصر کے سارے مہذب متدین سارے شہری وہ مطلب بہت تکلیف ہوئی تب کیسوں کی حکومت آ گئی ہم پر یہ کیسی آدمی ہم پر حکومت کر رہے یہ دیہاتی قسم کے حضرت امر نے بہت لیا ان کی دعوت اور قبول کرو دوسرے دن کی دعوت ہوئی بالکل مشری طرز پر کھانا بالکل مشری طرز پر ماڈرن طریقے کا برتن کا رکھنا دسترخان کا بچھانا بالکل مشری طرز پر وہ سارے بہت متاثر ہوئے کہ دیکھو ایسی دعوت ہماری ہوئی پھر حضرت آسر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی کہ وہ سیدھی سادی زندگی بسر کر کے جانتے ہم یہ زندگی بھی ہے جو تمہاری ہے جانتے ہم یہ بھی ہیں یہ نہیں ہم جانتے نہیں ہیں لیکن کریں گے ہم والے دوسرے کیوں ہوئے تم کیوں نہ ہوئے اور دیکھو چاند پہ یہ لوگ جو پہنچے تو وہاں پر جا کر اذان کی آواز سنی اور پوری دنیا میں وہ اخبار تقسیم ہو گئے امریکہ کے وہ کٹنگ میرے پاس ہے اور اردو کے اندر جن رسالوں نے چھاپا وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے لیکن بعد میں ان کو آیا ہوش اگر یہ آسان والی بات پوری دنیا کے اندر چل پڑی تو نہ معلوم کیا ہو جائے گا سارے کے سارے ایمان والے بن جائیں گے تو انہوں نے اپنی بات کو بدل دی اس لیے بات کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اپنی بات کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ادھر نے بات بدل کر اور یوں کہا کہ اذان کی آواز نہیں سنی گئی چاند کے اوپر اذان کی آواز نہیں سنی گئی وہ اخبار کی کٹنگ بھی آئی اور اس کا ترجمہ اردو میں جن اخباروں میں آیا وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے سننے کی بھی اور نہ سننے کی بھی ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند پر آسان سنی گئی یا نہیں سنی گئی ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہمارا اللہ ایسا طاقت والا ہے جو چاند کے اوپر آسان کے آواز سے سنا دے ہم اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں طریقے سے نے مرداس مرداس نام کا ایک بدھ کا مجاور تھا تمام اس کا بدھ کا نام تھا بڑی پوجا پاٹ کرتا تھا موت کا وقت آیا بیٹے کو بلایا عباس کو عباس اب تو رہے گا اس کا مجاور اس دیوتا کا کوئی پریشانی آئے تو دیوتا سے کہیے دور کرے گا مرداس کا انتقال ہو گیا اس کی جگہ مجھ کے مجاور بنا ایک مرتبہ باہر گیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ ہدایت سے بھیڑ نہیں پڑیں گے تو کوئی ہدایت روک نہیں سکتا کام کرتے رہو کرتے رہنا ڈرتے رہنا روتے رہنا مانگتے رہنا اور مانگتے رہنا اور پھر جب اللہ ہدایت پھیلا نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ایسی جگہ پر ہدایت پھیلے گی کہ کیا بے مکمل نہیں ہوگا یہ عباس باہر گیا جا کے دیکھا شتر مور اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا اور توحید کی دعوت دے رہا ہے مشرق کے سامنے توحید آدمی کے گھبرایا جاتا ہے ایک دم سے گھبرا کر یہ عباس اب یہ قبیلے بنی سلیم تک کوئی صحابی نہیں آئے نبی کریم سرسم بھی نہیں آئے انہیں معلوم بھی نہیں کہ محمد سرسم کون ہے نام بھی نہیں سنا لیکن اللہ پاک کیسے ہدایت کیسے پھیلا رہے کل قبیلت کے سلیم کل قبیلے بنی سلیم کو میرا پیغام پہنچاؤ کرتے ہیں کہ یہ لوگ شاید ہیں کہ حکومت پر قبضہ نہ کریں نہ حکومت پر قبضہ نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں کو یہ کہنا ہے کہ تم لوگ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسی حکومت چلاؤ تاکہ تم حکومت چلاتے ہوئے جنت میں جاؤ فرون جیسی حکومت پر چلاؤ تاکہ حکومت چلا کے جہنم میں جاؤ اسی طرح وزیروں سے ہمیں وزارت نہیں چاہیے ہم وزیروں سے یہ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام اسی وزارت لے لو تاکہ تم جنت میں چلو حرمان جیسے وزیر مت بنو تاکہ تم جہنم میں چلے جاؤ اسی طرح جو تاجر لوگ ہیں ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم جیسی تجارت مت کرو بلکہ تجارت کرو مہاجرین جیسی تاکہ جہنم سے بچو جنت میں جاؤ اسی طرح جاگیرداروں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں جاگیرداری جاگیرداری مت کرو تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور ڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل Madni Masjid federal B area Karachi phone number چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین